ام یونس بن تشداد کہتی ہے کہ مجھ سے میری نند ام جحدر عامریہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حیض کے خون کے متعلق پوچھا جو کپڑے کو لگ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ہم پر ہمارا کپڑا تھا اس کے اوپر ہم نے ایک اونی چادر ڈالی ہوئی تھی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی چادر اوڑ لی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے اور فجر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ رہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ خون کا داغ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اس حصے کو جس پر داغ تھا پکڑ لیا اور ایک غلام کو دے کر میرے پاس بھیجا اور فرمایا اسے دھو کر خوش کرو اور میرے پاس واپس بھیج دو چنانچہ میں نے اپنا پیالہ منگوایا اس چادر کو دھویا اور خشک کر کے آپ کے پاس واپس بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ وہ چادر اوڑے ہوئے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو اٹھاسی